بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وقفہ اما بعد آج ہمارا صورت الغاشیہ کی تجوید اور قرات پر لیکچر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاك حديث حدیث ہا کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا اور ہا جو حدیث والا ہے اس میں بھی جو ہے مخرج کو صحیح ادا کرنا چاہیے وجوہ یومئذ مزن یہاں وجوہ ہوئیں ادغام بالغنہ ہے غنہ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اور یوم اذن یہاں پر اظہار ہوگا خو خا کو صحیح پڑھا جائے گا عاملۃ ناصبہ نون پر غنہ اور سعود کو صحیح تصل تسل تسل حامیہ سعود کو صحیح پڑھیں اور نارن یہ اظہار کر کے پڑھا جائے گا تسقا من یہاں پھر اظہار ہے سین کو صحیح پڑھیں عینن پھر اظہار ہے آنیہ حمزہ ہا عین ہا غین خا اس پر اظہار جو ہے یہ لازم ہے لئی سل تو پھر پھر اظہار من پر اخفا ہوگا لا ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ وجوہ ادغام بالغنہ اور نون پر ادغام ادغام بلا گنہ وجوہی پر اور یوم ادغام بالغنہ غنہ کے ساتھ لیسا عین پر قلقلانہ ہو راضیہ ہا کو صحیح پڑھیں فی جن عالیہ جن عین آگے آگے اظہار ہوگا لا تسمع فیہا لاغیہ فیحا عین جاریہ اخفا ہوگا یہاں مرفوع و اکواب موضوع کاف پر قلقلہ نہیں کرنا و اماریقو رو کو پتلا پڑھیں گے مصفوفہ صوت کو صحیح پڑھیں و زا کو صحیح پڑھنا ہے یا پر یا نہیں پڑھنا وزرابی مبثوثہ با پر قلقلہ ہوگا اور سا دو دفعہ آ رہا ہے آگے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اب یہ جتنے بھی آ رہے ہیں تا ان پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے وَإِلَى الْجِبَالِ لام پر قلقلہ نہ ہو كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تو کو صحیح پڑھنا ہے فَذَكِّرْ اور آ کو بالکل باریک کیونکہ پہلے زیر آ رہی ہے اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْقَيْطِرْ اب یہاں پر کیا ہے اخفا میم ساکن یعنی یہاں میم کو سائلنٹ پڑھا جائے گا جب علیہم تو ناک میں سے آواز آئے گی پھر با بولا جائے گا علقر علام طر فل اکبر کاف پر قلقلہ نہیں کرنا انین ثم ان علینا حسابہم ہاں کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اب ہم اس کی قرآت کرتے ہیں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 مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكرت لست عليهم بمسيطر ہین من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب اکبر ان ان الینا ایابہم ثم علینا حسابہم اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پریکٹس کیجئے بار بار تلاوت کو سن کر قرات کو سن کر اپنے مخرج کو اپنی ادائیگی کو بہتر بنائیں وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ